اب آپ اس مبارک سلسلے کا پندرہواں حلقہ سماج فرمائیں تو حضرت علی بڑے خوش ہونے گے اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے اب دیکھیں انصار کا کبال اور قربانی اور ایسار کہہ دینا تو بڑا آسان ہے یہ جذبہ یہ چیزیں اسلام کا سبق تھیں افسوس سد افسوس کہ آج یہ تمام چیزیں غیر قوموں نے اپنا لی ہماری ساری اچھائیاں انہوں نے لے لی اور اپنی ساری برائیاں ہمارے کھاتے میں ڈال صحابی جو بھائی بنے نا جی وہ اپنے بھائی مہاجر کو لے کے گھر گیا اس نے کہا دیکھو میرا بھائی اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا ہم جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں نا وہ تو صرف یہی ہے نا کہ ماں کہتی ہے کہ تم بھائی ہو باپ کہتا ہے تم بھائی ہو پتا نہیں عورت ہے خیانت کی ہو اللہ عالم کیا پتا ہو سکتا ہے لیکن تمہارے بھائی ہونے میں تو کوئی شبہ ہو نہیں کہ تمہیں تو میرے نبی محمد رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دیکھو میرا گھر ہے اس کو دو کمرے ایک تمہارا ایک میرا اگر دو کمرے نہیں ایسے گھر ہے تو اس کو تقسیم کر لیتے ہیں آدھا تمہارا آدھا میرا میرا باغ ہے اس میں ایک سو کھجورے ہیں پچاس تمہاری پچاس میری بھائی جو ہو صرف کہہ دینا تو آسان ہے نا کسی کو بھائی وہ ایک لطیفہ ہے نا شورش کاشمیری اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے بہت بڑا مقرر بھی تھا خطیب بھی تھا ادیب بھی تھا اور بہت بڑا مجاہد بھی تھا تقریباً گیارہ سال اس نے انگریزوں کی جیل کاٹی تو وہ ایک دفعہ بھٹو صاحب سے جھگڑا ہوا تو بعد میں سلو ہو گئی کچھ لوگوں نے درمیان میں پڑھ کے سلو کرا دی تو بٹو صاحب اس کے پاس آ گئے اس کے گھر میں اور اس کی یہ کمزوری تھی شورش کی کہ کوئی آدمی اس کے گھر پہ چل کے آ جائے تو بس بات ختم پھر سارے جھگڑے بگڑے تو بٹو صاحب آ گئے بٹو صاحب کو کسی نے بتا دیا کہ یہ بڑا ضدی آدمی ہے مانا تو یہ انگریزوں کی جیل سے بھی نہیں تو تمہاری سختیوں سے کب مان جائے گا یہ اس کا ایک ہی کمزوری ہے اس کے گھر چلے جاؤ بس خلاص السلام علیکم اس کے بعد یہ تمہاری مخالفت چھوڑ دے گا وہ چپ کر کے گھر آ گیا سلو جب سلو ہو گئی تو بٹو صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ شورش صاحب آج کے بعد آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں آپ مجھے ایز اے پی ایم بات نہ کیا کریں مجھے پی ایم سمجھ کے آپ فون نہ کیا کریں بلکہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں تو شورج نے فوراً کہا کہ ہاں میں کوشش کروں گا لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ یوسف کے بھائی انہوں نے کہا ڈر ہے مجھے یوسف کے بھی تو بھائی تھے نا جن نے کنویں میں ڈالا تھا تو نے کہا بھائی تو آپ بن رہے ہیں لیکن میں خیال رکھوں گا بہرحال پھر بھی کہ آپ میرے وہ یوسف والے بھائی تو نہیں ہیں تو باہر صورت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی کا لفظ کہہ دینا تو بہت آسان لیکن اس پہ عمل پریکٹیکل طور پہ عمل کرنا کہ بھائی بن کے دکھانا انہوں نے کہا یہ اچھا اتنا اس سے بڑا کمال یہ ہے ایک صاحب بھی دکھاؤ کہا دیکھو بھائی میری دو بیویاں ہیں تم میرے بھائی ہو تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں لیکن تم ان دو کو پہلے دیکھ لو ان میں سے تجھے کون سی پسند ہے جو تجھے پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں عدت گزر جائے تم شادی کر لو یہ انصار کا کمال تھا اور آگے بھی تو پھر مہاجرین تھے نا ہماری طرح تو نہیں تھے نا ہماری طرح ہوتے تو کہتے یار بڑی اچھی بات ہے ٹھیک ہے آدمی خود اپنی بیوی دینا چاہتے تو کیا ہر جائے خوشی سے ہی دے رہا ہے نا ہمیں تو کوئی نہ بھی دے تو دیکھ لیتے ہیں وہ تو پیسے دینے پہ راضی ہوا ہوا ہے ہم تو ویسے بھی طلاقیں لے لیتے ہیں تعویذ کر لیتے ہیں سحر کر لیتے ہیں جادو کر لیتے ہیں اسی لیے میں تو ہمیشہ تقریروں میں بھی کہا کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں کبھی پیر یا مولوی کو مہمان نہ رکھا کرو اور ہر آدمی کو رکھ لیا کرو ان دو لوگوں سے ضرور بچا کرو کئی لوگ مجھ سے ناراض ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ مولویوں کی توہین کرتے ہیں توہین سمجھیں کچھ سمجھیں ایک تو مولویوں کو عادت ہوتی ہے مطالعہ کرنے کی کتابیں پڑھنے کی اسٹڈی بڑی کرتے ہیں متن دیکھا ہاشا دیکھا شرح دیکھی ایک ایک لفظ دیکھا اسی طرح ان کو پاؤں بھی کسی عورت کا نظر آ جائے تو یہ سر تک پہنچ جائیں یہ مطالعہ شروع کر دیتے عادت ہوتی اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ غریب بھوکھے ہوتے ہیں ان کو کچھ دکھا ہوا نہیں ہوتا نہ تو بکے آدمی سے ہر قسم کے جرم کی توقع ہو سکتی ایک گار آدمی نے تو سینکڑوں عورتیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے اس نے کیا گناہ کرنا تو یہ مقام تھا صحابہ کا کہ عبد الرحمان ابن نے کہا دیکھو بات سنو تم نے اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کر لان انصاف لکم ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتے لیکن خدا کے لیے ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی دلونی السوق مجھے ایک رسی دے دو ایک کلاڑی دے دو اور مجھے بتلا دو کہ لکڑیاں کہاں آتی ہیں کہاں بکتی ہیں جزاکم اللہ خیرا میں لکڑیاں بیچ کے کھانا کھا لوں گا میں بھی کسی کے دروازے پہ پڑ کے اس کے لیے بوجھ بننا نہیں چاہتا مہمان ہوتا ہے تین دن اس کے بعد کیا مہمان ہے بھائی پھر تو بلائے جان ہے تو اب اس مواخات کے بعد پھر حضور نے ایک حکم جاری کیا آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش کو مدینے منورہ میں کوئی پناہ نہیں دے گا کسی کے وہ جی- جیران نہیں بن سکتے جیوار نہیں بن سکتے کہ کل کو کوئی قریشی آ جائے مدینے منورہ میں اور ایک آدمی کہہ دے کہ ہاں جی میرا دوست ہے میں نے پناہ دے دی ہے نا خبردار مشرق کو اب کوئی پناہ نہیں دے گا اور دوسرا حضور نے حکم جاری کیا کہ اب کسی غیر ملک سے یا غیر قوموں سے جو معاہدے ہوں گے وہ صرف محمد الرسول اللہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اب کسی یہودی کو یہ حق نہیں اب کسی کاب ابن الاشرف کو بنو قریضہ کو بنو نذیر کو بنی قینق کو ان کے سرداروں کو کوئی حق نہیں اب یہ حق صرف اسلام کا ہے اگر کسی قوم سے معاہدہ ہوگا عہود ہوں گے مواسیق ہوں گے معاہدات ہوں گے تو وہ صرف ہم کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وایہ علیہ واسابی وسلم و تسیمن کثیرہ نے نماز کا حکم کیونکہ یاد رکھے نماز میں کئی ادوار گزرے ہیں جو نماز ہم پڑھتے ہیں جو اہم عبادات جو سلا ہے بین العبد و بین الرب اس پہ کئی ادوار گزرے ہیں پہلے زمانے میں صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز فرض نہیں تھی یعنی ابتدا اسلام میں مکے میں حضور بھی نماز پڑھتے تھے صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے لیکن نماز فرض کوئی نہیں تھی اپنے منشے سے کسی نے پڑھ لی کسی نے نہ پڑھی پھر سب سے پہلے فرض ہوئی نماز کون سی یہ پانچ نمازیں نہیں صرف تحجد تحجد رات کی نماز فرض ہوئی حضور پر بھی اور صحابہ پر بھی کہ یا نصفه او اون منه کلیلن او زد علیہ قرآن تر ترتیلا کم لئی حکم یہ تھا کہ میرے مدنی کمل اللہ کلیلن رات کا زیادہ حصہ عبادت کرو تھوڑا سا آرام کر لو تھوڑا سا حصہ اس کے بعد پھر تھوڑی سی اللہ نے رعایت کی اللہ نے فرمایا کم اللہ کلیلن نصف اون کس من ہو کلیلن یا آدھی رات عبادت آدھی رات آرام یا پھر ایسا کریں چلو آدھی رات سے بھی کچھ کم عبادت کر لو زیادہ حصہ آرام کر لو سب سے پہلے جو فرض ہوا وہ رات تہجد کی نماز تھی قیام اللیل جسے آپ کہہ سکتے ہیں اور قیام اللیل اتنا جامع لفظ ہے یاد رکھیں اس میں تہجد بھی آ جاتی ہے اس میں تراوی بھی آ جاتی ہے اس میں سلاد الفطر بھی آ جاتی ہے یہ بڑا جامع مان لفظ ہے کیونکہ رات کی نماز ہے نا رات میں پڑھی جانے والی نماز شاہ شابی آپ رات میں پڑھیں گے تراویح بھی رات میں پڑھیں گے وطر بھی رات میں پڑھیں گے تہجد بھی رات میں پڑھیں گے اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر دوسرا حکم آ گیا کہ میرے مدنی پاک پر تو تحجد فرض رہی لیکن آپ کی امت پہ تحجد فرض نہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو تحجد فرض رہی اسی لیے حضور نے کبھی نماز تحجد نہیں چھوڑی اللہ اللہفا مگر صرف مزدلفہ کی رات میں جب حضور حج پہ تشریف لے آئے تو آپ نے تحجد نہیں پڑھی کیوں شفقتن علی امت ہی اپنی امت پہ شفقت فرمانے کے لیے کہ بھئی دس تاریخ کو تو میری امت کو بڑے کام ہیں کنکریاں مارنی ہیں قربانی کرنی ہے بال کٹانے ہیں احرام کھولنا ہے پھر طواف زیارت کے لیے جانا ہے صفا مروا دوڑنی ہے تو رات کو بھی جاگے ہوئے ہوں گے تو صبح بیچارے کیسے اتنے بڑے کام کر سکیں گے تو حضور نے تحجت نہیں پڑی ورنہ کبھی زندگی میں سفر میں حضر میں حضور نے کبھی تحجت نہیں پڑی اور اس رات کی نماز میں جو مزہ ہے نا جی دعا کریں اللہ آپ کو بھی اللہ مجھے بھی نصیب کرے تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیات ہیں جو آدمی تقریروں سے نہیں سمجھا سکتا نا جی اب اس میں چاہے تو میں نہیں سارے ڈاکٹر بھی مل کے جب تک چکھیں گے نہیں نہیں بتلا سکتے کہ یہ میٹھی ہے یا پھیکی ہے کیسی ہے کیونکہ ظاہر تو اسی طرح بعض چیزوں کا تعلق اس وقت جب تک اس کے اندر آدمی نہ آئے اس کو سمجھ نہیں آتا اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بڑے مزے جو آئے سو چکھ لے یہ کہنے والے نہیں بتانے والے نہیں آپ ذرا اللہ میں آئے ذکر میں آئے فکر میں آئے پھر تمہیں پتا لگے کہ اللہ کے ذکر کے مزے کیا ہیں تم سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے موجیں گنتے رہو تو تمہیں کیا پتا کہ کارے سمندر میں کیا ہوتا ہے ساحل پہ کھڑے ہو کے جو مرضی آئے گنتے رہو جو مرضی آئے کہتے رہو اس لیے قرآن کہتا ہے ان انشیا تلیا اشد اک و مکیلا میرا مدنی رات کی نماز جو ہے نا نفس امارہ کے کچلنے میں اس سے بڑی کوئی چیز یہ انسان کے اندر جو نفس امبارہ ہے نا جو بڑائی ہے جو اکڑ ہے جو غرور ہے جو انا پرستی ہے اس کو کچلنا ہو تو پھر یہ رات کی نماز ہے کہ آرام ہے ایسی چل رہا ہے بڑا اہم سکون ہے اور بہترین قسم کے بستر پہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہے اس وقت ان سب کو چھوڑ کے اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا کو معمولی سی بات نہیں ہوتی آدمی اپنے جذبات کو کچلتا ہے اپنے خواہشات کو مٹا دیتا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی یہ رات کی نماز ایسی ہے کہ پھر اس کا پڑھنا جو ہے نا وہ صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل اور زبان جو ہے موافقت ہوتی ہے ان میں کیونکہ اور کسی قسم کا خیال نہیں شور نہیں توجہ نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی بولنے والا نہیں آپ اکیلے ہیں آپ ہیں اور رب ہے وہ جو تنہائی ہے نا جی اسی لیے نبوت سے پہلے حضور کو حب بل خلوا حضور کو تنہائی پسند ہو گئی تھی آپ جا کے پورا پورا مہینہ غار ہرا میں بیٹھے رہتے اسی لیے اب بھی علما اولیا اللہ اور صحیح معنوں میں جو صوفیاء کرام ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے والے اب بھی وہ اسی لیے اپنے تلا کو بطور علاج جو ہے ان کو علیحدہ رکھتے ہیں کہ بھئی مجالس سے بچو خلوت سے بچو الگ بیٹھو ذکر کرو مراقبہ کرو اپنے اعمال پہ توجہ کرو اپنے نفس پہ توجہ کرو اپنے دل پہ توجہ کرو روز جو کچھ آپ نے آج کے دن میں کیا ہے اس پہ توجہ کرو تو اسی لیے وہ لوگ اسے کاٹتے ہیں کہ جب آدمی خلوت میں آتا ہے تو خدا کی قدرت ہے کہ پھر اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں اور جب تم جلوت میں ہوتے ہو تو لوگوں کے اثرات سے وہ باتیں خاموش ہو جاتی وہ بتی جلتی نہیں جب وہ جلتی نہیں تو روشنی کیسے نظر آئے اور یہ باتیں چونکہ کسی کو سمجھائی نہیں جا سکتی اس لیے بڑے لوگ مخالف بھی ہو گئے اس بات کے کیونکہ یہ باتیں نہ پڑھنے سے آتی ہیں نہ سمجھانے سے آتی ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھیں کیا سلاط تحجد فرض ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی امت پر بھی پھر اللہ نے امت سے تو معاف کر دی حضور کے ذمے رہی اچھا پہلے پھر یہ تھا کہ بھئی آدھی رات آرام آدھی رات نماز وہ بھی پھر اللہ نے معاف کر دیا پر میں فخر القرآن علم ان سیکون کم مرضا اللہ نے فرمایا میرا بدنی اب اجازت ہے آپ کی امت کو اتنا پڑھ سکے نا بس پڑھ کیوں اللہ جانتا ہے تم بیمار ہوں گے تم میں مجاہد ہوں گے تم میں کاروباری لوگ ہوں گے صبح اس نے جا کے ڈپٹی پہ جانا ہے اور پھر بیچارہ رات کو ساری رات اگر تحجت میں جاگتا رہے تو پھر کیسے جا سکے گا تو لہذا اب اس کے لیے راحت ہے آرام ہے جتنی پڑھ سکے باقی سب اللہ نے معاف کر دیا تو نماز کی پہلی سٹیج یہ تھی دوسری سٹیج نماز کی یہ تھی کہ اللہ نے پچاس فرض کی معراج کی رات کہ پچاس نمازیں پڑھیں وہ ایک دفعہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کے پریزیڈنٹ سے مخالفت تھی تقابل تھا تو اس نے ایک مجلس میں آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ میاں وہ پچاس نوازیں ہی رکھتے کم از کم آپ مولوی اسی میں تو مصروف رہتے ہماری جان تو چھوڑتے نا انہوں نے کہا کہ پچاس نمازیں ہم نے تو پڑھنی نہیں تھی اس نے کہا ہم تو لگے رہتے نا فارغ تھے ہم نے تو کوئی نہ ایک پڑھنی ہے نہ پچاس پڑھنی ہے نہ پانچ پڑھنی ہے لیکن اگر پچاس نمازیں ہوتی تو کم از کم چوبیس گھنٹے آپ پچاس نمازوں میں لگے رہتے ہماری جان تو چھوڑتے نا ہمارے خلاف الگ ایجیٹیشن ہیں مظاہرے ہیں تقریریں ہیں گفت صاحب نے کہا کہ تم تو ابھی پانچ نمازوں کی طاقت کی مقابلہ نہیں کر رہے ہو جب ہم پچاس پڑھتے اس روحانی طاقت کا مقابلہ تم کر سکتے پھر تو تم ایک گھنٹہ بھی نہ ٹھہرتے ابھی تو ہمیں اتنے دن لگ گئے ہیں تمہیں ہٹانے میں اس لیے کہ ابھی نوادے ہماری کم ہیں اگر وہ اللہ ہمیں روحانی قوت عطا فرما دیتے پچاس نوادے پڑھنے کی تو پھر وہ نورانیت وہ وہ قوت ایمان جو ہوتا تو تم اس کا مقابلہ پھر کر سکتے تم تو پھر ایک دن بھی نہ ٹھہرتے تو بہرحال پچاس نمازیں فرض ہوئیں پھر اللہ نے معاف فرما دی اور پانچ جب پانچ رہ گئیں تو اس میں بھی اللہ کی رحمت کا ملاحظہ فرمائے کہ یہ فرما دیا کہ میرا مدنی ہم نے آپ سے رعایت بھی کر دی ہے اپنا فیصلہ بھی نہیں بدلا اور اسی اپنے فیصلے کو ہم نے ایک عظمت بھی دے دی ہے کہ ما بدل لدئی میرے ہاں کوئی فیصلے تبدیل نہیں ہوتے یہ کوئی انسانی کورٹیں نہیں ہیں یہ کوئی انسانی پارلیمنٹیں نہیں ہے کہ جب چاہ بدل دیا میرا جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے پچاس والا امت آپ کی پانچ پڑے گی لیکن لکھیں گے ہم پچاس فلاح اشرم سال اچھا اس قرآن کی آیت کو مرزا کا دیا نہیں پتا ہے اس نے کیسے سمجھا اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ میں کتاب لکھوں گا جس کے پچاس جلد دوں گے اس کے لیے میرے ماننے والے جو ہیں اتنے پیسے جمع کرائیں لوگوں نے پیسے جمع کرانے شروع کر دی پیسے جمع ہو گئے اب پیسے تو جمع ہو گئے اس بد نے لکھی پانچ جلدیں پچاس نہ لکھ سکا اب لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کیا انہوں نے کہا جی لوگ ہمیں بڑے شرمندہ کرتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے جو جھوٹ بولتا ہوئی نبی ہو کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے نبی تو پاک ہوتے ہیں اس نے کہا پچاس جلدیں آج دو سال گزر گئے پیسے لے لیے ابھی تک پانچ جلدیں میدان میں آئی ہیں تو مرزا صاحب نے اپنے الہامات سے الہام منتخب کر کے الفضل رسالے میں جواب دیا کہ اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں اللہ نے بھی تو پانچ کو پچاس کہا تھا تم بھی پانچ کو پچاس سمجھ لو اللہ نے بھی تو نبی سے یہی کہا تھا نا کہ نماز پانچ پڑھو گے لیکن لکھیں گے ہم پچاس تو پانچ کو انہوں نے بھی تو پچاس تو آپ بھی میری پانچ جلدوں کو پچاس سمجھ کے پڑھ لو بس ٹھیک ہو گیا جھوٹ تو میں نے نہیں بولا دیکھیں نا منطق کیسی ہے الٹی تو اب دوسری سٹیج یہ تھی کہ پانچ فرض ہو گئے اچھا لیکن پانچ فرض ہونے کے بعد مکے میں کبھی ترتیب سے پڑھے نہیں گئے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی پانچ فرض یوں نہیں پڑھے گئے جیسے آپ پڑھتے ہیں پانچ نمازیں تو پڑھی جاتی تھی لیکن دو دو رکعت کر کے ہر نماز دو رکعت فجر ظہر تو مغرب عشاء سب دو دو رکعت اس کے بعد پھر حکم آیا جس میں اضافہ کیا گیا نمازوں کا کہ سفر میں تو نماز دو رکعت رکھی گئی جو اصل تھی لیکن حضر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ کر دیا کہ ظہر کی چار عصر کی چار عشاء کی چار مغرب کی تین لیکن فجر کی دو رہنے دی گئی اپنی اصل پہ تو نواز میں یہ ادوار آئے اور یہ سارے دور کہاں آئے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد اب اسی طرح دیکھیں کہ پھر نماز پڑھنے کے لیے ایک مسئلہ تھا ابھی نماز کیسے اکٹھے پڑھیں کوئی انتظام تو تھا نہیں اکٹھے پڑھنے کا کیسے جمع ہوں کیا کریں دو آدمی چار آدمی سورج کو دیکھ کر سائے کا اندازہ لگا کے کہ ہاں اب زوال ہو گیا ہے ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے زہر کی اچھا جی اب سایہ جو ہے ایک مثل ہو گیا دو مثل ہو گیا اب ہم نے اثر کی پڑھنی ہے اب جی غروب ہو رہا ہے ہم نے عشاء کی پڑھنی ہے اب عشاء مغرب کی پڑھنی ہے اور مغرب کے غروب کے بعد جی اب شفق ڈوب گیا چلو جی ہم جا کے عشاء کی نماز پڑھائیں تو ان اس سے اندازہ لگایا جاتا تھا اور کوئی چیز جمع کرنے والی مسلمانوں کے پاس نہیں تھی کہ اس سے وہ جمع ہو جائیں اس پہ حضور نے ایک دن صحابہ کو بلایا آپ نے فرمایا کہ مشورہ کرو یہ تو بڑی مشکل بات ہے کسی کو سایہ نظر آیا کسی کو سایہ نظر نہیں آیا کوئی بیچارہ دیوال کو صحیح طریقے سے سمجھ سکا کوئی نہ سمجھ سکا یہ تو بڑا مشکل اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اچھا پھر دو آدمی جائیں جی بلاؤ سب کو نماز نماز نماز چلو کوئی گھر ہے کوئی نہیں کسی نے آواز سنی کسی نے نہیں سنی تو صحابا نے کہا ٹھیک ہے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ وسلم میری تجویز یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ آگ جلا دیا کریں آگ کی روشنی دے کے سمجھے مسجد کے قریب سے آگ کی روشنی اٹھے تو انہیں کہا فرمایا بھائی یہ آگ سے تو اچھی بات نہیں ہے اور آگ جو ہے یہ تو مجوسیوں نے اس کی عبادت کی ہوئی ہے اس کو جلاتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا نا جی کہ آتش پرست جو ہیں آج بھی موجود ہے مجوسی پارسی جنہیں آپ پارسی کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو مابد ہے ان میں آگ جلتی ہے آگ بجھنی نہیں چاہیے کیوں آگ بجھ گئی تو خدا بجھ گیا نا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ان نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں کہ ہے ناقوس کہتے ہیں سینگ ہوتے ہیں سینگ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں پاکستان میں ہمارے ملکوں میں تو یہ مرضیں موجود ہیں نا وہ سینگ بجانے والے فقیر ہوتے ہیں آواز دیتے ہیں بیک مانگتے رہتے ہیں جوگی ووگی اس قسم کے کالے سے سینگ اٹھائے ہوتے ہیں اس میں آواز مارتے ہیں وہ بچے خوش ہو گئے اکٹھے ہو گئے انہوں نے بھیک مانگ لی انہوں نے اپنے پیسے اکٹھے کر دیے تو اس کو ناقوس کہتے ہیں عربی میں تو نسارا جو تھے یہ بھی اپنے من اپنے گرجاؤں کے باہر ناقوس کے ذریعے آواز دیتے تھے اور لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ناقوس لے لیتے ہیں اور اذان کے وقت میں ایک آدمی دیوار پہ کھڑا ہو گیا اور ناقوس بجایا تو سمجھ گیا ظہر کا وقت ہو گیا سب کو یہ تجویز پسند آئی حضور پاک بھی چپ ہو گئے لیکن آپ کو پسند تو نہیں آئی لیکن حل کوئی نہیں اچھا جی اب ناکوس کہاں سے ڈھونڈے مسلمانوں کے پاس تو ناکوس تھا نہیں نا بجانے والا آج کے مسلمان ہوتے تو خیر سب کچھ مل جاتا کسی حال تک پہنچ جاتا اس وقت تو صرف ناکوس ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا نا آج کا ماشاءاللہ اگر مسلمان ہو اور خاص طور پہ ہمارے کالج کے بچے ہوں تو ان کے پاس تو جدید آلات موسیقیہ کی پوری رینج ہوتی ہے نہیں کہ ایک آدھا ہو معلوم ہوتا ہے کہ نسلن میراسی تھے تھی اور بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے جس کے گھر میں گٹار ہو سٹار ہو سرمنڈل ہو تبلا ہو کیا بلائیں ہوں پتہ نہیں کہ اس کی یہ دلیل ہے کہ یہ بڑا خاندانی آدمی ہے کیونکہ جس کا وارث ہے پیچھے یہ چیزیں کس کی ہیں بڑا تو ہوا نا اور پھر اس کو لوگ بڑا رنگ دیتے ہیں کہ جی یہ تو نوابوں کے شوق ہوتے تھے بھی ہاں آپ کو پتا یہ بھی ہونا چاہیے نواب پیدا کہاں ہوتے تھے اکثر کوٹھوں کی پیداوار ہے اللہ تبارک و تعالی بس معاف کرے قدرت ہر چیز سے انتقام جب تم کسی کی بے عزتی کرتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے جب تم کسی کی عصمتوں سے کھیلتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے پر تمہاری بچیاں بھی انہیں جگہوں پہ بیٹھی یعنی آپ حیران ہوں گے میں جس شور صاحب کی بات کر رہا تھا اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میں بڑا زبردست یعنی صاحب قلم تھا اس نے اعلان کیا کہ میں اب کتاب لکھوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ فلاں فلاں مغنیا جو ہے اور رقاصہ جو ہے اور ڈانسر جو ہے اور فلم ایکٹریس جو ہے کس کس کی بیٹی ہے وہ جناب پوری دنیا ہل گئی نا جی بڑے بڑے گدی نشین بڑے بڑے پردہ نشین بڑے بڑے سجادگان بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پیر بڑے بڑے صنعت کار ساہوکار سرمایہ دار جناب ہل گئے رات کو جا کے گورنر کے پاؤں پڑ گئے خدا کے لیے شورش کرو گے اگر یہ پردہ اٹھاتا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا یہ تو ہماری بد قسمتی ہے کتنا بڑا ملک ہے ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے پاکستان دعا کریں اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحمت کرے آج تک وہ سارے ملک عورتوں کے ہاتھ میں ہی کھیل رہے ہیں نا پورے آپ اپنے اقتدار کو دیکھ لیں پچاس سال گزرے ہیں تو عورت کتنا عرصہ رہی اب بھی عورت کے بغیر تو پارٹی نہیں چل پائی ہمارے ہاں بھی عورت بنگلہ دیش کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت ترکی کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت مر تو ویسے ختم ہو گئے اچھی بات ہے کہ چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھ جائیں کتنا بڑا انتقام کفر ہم سے لے رہا ہے کہ تم اسلام میں جس صنف کو یہ حق نہیں دیتے ہو ہم اسے تمہارے سروں پہ لائیں گے اور وہ اپنی طرف سے پورے عالم کو ایک آزادی کا سبق پڑھا رہا ہے کہ دیکھو ہماری حریت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم عورتوں کو جو کچھ ہوئی قوم ہے جو دو کو ایک کے برابر کیا گیا جس کی گواہی آدھی کر دی گئی جس کا ویراس آدھا کر دیا گیا دیکھو ہم اس کو اٹھا رہے ہیں یہ بڑے بھیانک چیزیں ہیں بھیانک باتیں ہیں اللہ معاف کرے تو بہرحال ناکوس کے لیے جو تھا تلاش شروع ہوئی کہ جی ناکوس تلاش کرو کہاں تلاش کرو بھائی لازمی بات ہے کہ عیسائی سے خریدو مسلمانوں کے گھر میں ناکوس کا کیا کام ابھی وہ ناکوس نہیں ملا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے حضور کی خدمت میں دوڑے دوڑے یار رسول اللہ انی رائے رو یا یا یا, محمد حضور میں نے ایک خواب دیکھا کیا خواب انہوں نے کہا حضور میں بس ایسے بیٹھا ہوا ہوں ایسے ایک بندہ آ گیا اس نے کہا کہ تم ناکوس کیوں ڈھونڈ رہے ہو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 میں حکم دیتا ہوں کہ ہر نماز سے پہلے یہی آزان دی جائے لیکن بلالن بلال بلال کو سکھا دو بجا عمر رہی تم رائے حضرت عمر آئے انہوں نے میں نے خواب دیکھا ہے مجھے آزان دکھائی گئی سنائی گئی انہوں نے تم نے کیا سنا حضرت عمر نے وہی سنا دی حالانکہ پہلے تو آزان تھی نہیں اکر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم حضور پاک نے اس کو ثابت کر دیا اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مثلا کوئی کام دوسرا کرے حضور کے سامنے اور حضور اس کو منظور کر لے تو وہ بھی سنت ہوتی ہے اگر وہ کام غلط ہو تو حضور روک دیں گے فوراً یعنی حضور کا خود کرنا وہ بھی سنت حضور کا فرما دینا خود نہیں کیا لیکن ایک حکم دے دیا اس پر عمل کرنا بھی سنت ہے اور حضور کے سامنے کوئی دوسرا عمل کرے لیکن اس کو حضور منع نہ فرمائے وہ بھی سنت اس لیے کہ اگر وہ کام غلط ہو تو حضور تو روک دیں گے حضور کیسے اجازت دیں گے کہ اللہ کے نبی کے سامنے غلط کام ہوتا رہے تو حضور پاک نے آزان کو ثابت کر دیا اس کے بعد سے سب سے پہلا مؤذن اسلام جو ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ہے اس کے بعد مؤذن ہوئے اس کے بعد عبداللہ ابن ابن مختوم بھی معذن ہے حضور پاک رمضان میں دونوں کی ڈپٹی لگاتے تھے کہ بلال اذان دے گا لوگ ساری کھانا شروع کر دیں عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں گے بند کر دیں بھائی روزے کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس وقت عبداللہ ابن مکتوم بھی مؤذن بنے اور اسی طرح ابھی محضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مؤذن تھے محمد الرسول اللہ کے لیکن ان کو حضور نے پھر مکے کا مؤذن بنایا ابھی محضورہ جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا مکہ مکرمہ میں اور ان کو حضور نے اذان بھی خود سکھلائی یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ابھی محضورہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے نوجوان حضور کا قافلہ رکا ہوا تھا تو نماز کا وقت ہوا تو ان نے اذان دی تو ہم سارے کافر بچے جو تھے نا کٹھے ہو کے مسلمانوں کے اس قافلے کے قریب آ گئے تو ہم نے بھی اسی طرح نقل کرنی شروع کی جب بلال گئے اللہ اکبر ہم نے کہا اللہ اکبر ہم بھی چھیڑے چلا حضور نے صحابہ کو حکم دیا ان کو پکڑ لیا صحابہ بھاگے پکڑ لیا تو بچے کھیل رہے تھے جب پکڑ لیا حضور نے فرمایا اچھا تم میں سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی تھی جو زیادہ شور مچا رہا تھا ابھی بہادر کہتے ہیں میں چپ ڈر گیا جو کہ سب سے آواز بلند تو میری تھی ان سے میں تو گھر چپ کر گیا لیکن سب نے کہا حضور یہ تھا یہ تھا جیسے بچے پکڑے گئے نا نے مارا تھا میں نے تھوڑا مارا اس نے مارا تھا حضرت نے کہا اچھا تم سب جاؤ تم بیٹھے رہو یہ تو پھر نصیب کی بات ہے نا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا یہ تو نصیبوں کی باتیں ہیں یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے حضور نے فرمایا اچھا تم زیادہ شور کر رہے تھے آپ آپ نے نے اچھا دیکھو آئے اب جو میں کہتا ہوں تم اسی طرح کرو اللہ اکبر اللہ اکبر کہو وہ کہے اللہ ہم نے کہا اس وقت تم چیخ رہے تھے اب ایسا ایسا کہتے زور سے کہو اب وہ ڈر کے مارے زور سے کہے جب آزان ختم ہو گئی تو نے فرمایا جاؤ اس نے فرمایا حضور اب کہاں جاؤں اب تو مجھے کلمہ پڑھا دیں بس آزان تو اندر داخل ہو گئی اللہ کے نبی کا القاع کرنا کو مذاق تھی اللہ کا نبی جب کسی کو خود پڑھا رہا ہو وہ سبق صرف زبانوں تک نہیں رہتا وہ تو پھر دلوں میں اتر جاتا ہے جب پڑھانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پھر کون بھول سکتا اتنی دیر کی صحبت حضور کا اس کو توجہ بھر کے دیکھنا حضور کا خود اس کو پڑھانا یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا اسی کا اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے وہ ہر مومن مومن نہیں ہوتا تو اب جناب ابھی محدورہ کو حضور نے مؤذن بکے کا بنا دیا تو اب یہ اذان کا ابتدا جو ہے اذان کی وہ کہاں سے ہوئی مدین منور اور نماز کی ترتیب کے ساتھ جماعت کا قیام کہاں سے ہوا مدینہ منورہ سے اچھا اور خدا کی شان ہے کہ اسی اسنا میں ہجرت کے فوراً بعد مدین منورہ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ اگر لڑکا پیدا ہو تو مر جائے اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ رہے یعنی عجیب بات یعنی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ چار مہینے ہجرت کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں پہلے تو لڑکا ہوتا ہی نہیں تھا لڑکی ہو جائے اور اگر لڑکا پیدا ہو وہ مر جائے اچھا پہلا مہینہ گزر گیا تو کسی نے غور بھی کیا سکتا ہے اتفاق ہے اب دوسرا مہینہ گزرا انہوں نے کہا ہو سکتا ہے موسم کا فرق ہو گیا ہو بھائی ویدر چینج ہو گیا ہے مدینے میں رہتے تھے وہاں گرمی تھی یہاں کچھ تھا یہ تھا وہ تھا ہو گیا ہوگا اتفاق کی بات ہے اچھا اب تیسرا مہینہ گزرا پھر تھوڑا سا لوگوں کو شبہ پڑنا شروع ہوا پھر جب چوتھا مہینہ گزرا تو لوگ اور گھبرائے اور یہودیوں نے پورے مدینے میں شور کر دیا انہوں نے کہا سہارنا المسلمون ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا خلاص ان کی نسل ہم نے بند کر دی ہے اب کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا جب لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو یہ کب تک زندہ رہیں گے مر گئے بات ختم ہو گئی جب اولاد ہی نہیں ہوگی نسل ہی نہیں ہوگی تو ان کے بعد ان کا نام کون لے گا تو خدا کی شان دیکھیں کہ اس کافروں کے اور یہودیوں کے اس مکر کو اس قید کو اس غدر کو توڑنے میں بھی ابو بکر کا گھرانہ اللہ نے منتخب کیا بی بی اسما ہجرت کر کے پہنچی اور بی بی اسما کون ہے اخت عائشہ بنت ابی بکر بی بی عائشہ کی بہن ہے اور ابو بکر کی بیٹی ہیں لیکن دونوں کی ماں علیحدہ ہے بی بی عائشہ کی ماں الگ تھی بی بی اسما کی ماں الگ تھی بی بی اسما آئی مکے سے ہجرت کر کے اور جس دن مدینہ پہنچی اسی دن بچہ پیدا ہوا پتا ہے اس بچے کا نام کیا تھا عبداللہ اور جب بچہ پیدا ہوا تو جناب لوگ اس کو فوری طور پر اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے بہن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کھجور لے کے اپنے منہ مبارک میں نرم کی نرم کی جب وہ نرم ہو گئی تو تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے عبداللہ بن زبیر کے تالو سے لگایا اس کو کہتے ہیں تحنیق تو اول دخل فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی چیز جو عبداللہ بن زبیر کے اندر داخل ہوئی ہے وہ حضور کا لواب تھا اچھا جی ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے چار دن گزر گئے دس دن گزر گئے عبداللہ بن زبیر زندہ ہے بچے پہ موت نہیں آئی بچہ ٹھیک ٹھاک ہے ماں بھی زندہ ہے بچہ بھی زندہ ہے تو لوگوں نے پتا کیا کیا عبداللہ زبیر جو چھوٹے سے تھے نا ان کو ایسے نکال کے پورے مدینے میں مظاہرہ کیا اور نعرے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا جھوٹ بولتے ہیں یہودی جادو کر دیا جادو کر دیا یہ دیکھو مسلمانوں کا لڑکا پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کیا عجیب اتفاق ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا اس وقت بھی مدینے والوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور جب ظالم حجاج نے مکے میں عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پہ لٹکایا تو اس وقت بھی اس کی جماعت نعرے لگا رہی تھی لیکن پیدا اس میں نعرے لگانے والے خیر ان میں وہ زیادہ اچھے لوگ تھے کہ وہ اس کی ولادت پہ خوشی کر رہے تھے اور یہ پھانسی پہ خوشی منا رہے تھے عبداللہ ابن زبیر یہ وہ آدمی ہے اور یہ بی بی اسما وہ بی بی کہ عبداللہ ابن زبیر پھانسی پہ چڑھا ہوا ہے کہہ دینا بڑا آسان ہے ایک ماں اپنے بیٹے بیٹے کو سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھے بی بی اسما جب وہاں سے گزری تو رک گئی دیکھ کے کہنے لگی کہ اچھا ابھی میرا سوار گھوڑے سے نہیں اترا یعنی اتنی جرت بہادری کا یہ عالم ہے کہ دیکھ وہ پھانسی پہ ہے کہتی ہے اچھا ابھی تک میرا سوار گھوڑے پہ بیٹھے اور اللہ نے وہ عظمت دی کہ جو وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ رحم اللہ عبد اللہ بہ اللہ عبد اللہ رحمت کرے اور اس پہ لانت کرے جس نے تم کو پھانسی دی ہے حجاج کو پتا چلا کہ تو کروڑوں لانتے برس کا جلدی کرو اتارو بس دبل دو یہ تو جتنی دیر کھڑا رہے گا اتنی لانتے بڑھتی چلی جائیں گی میرے مقدر میں تو لانتے ہی نہیں کیے تو یہ سب سے پہلا واقعہ جو تھا یعنی بچہ پیدا ہونے والا اور اس رس میں بد کو توڑنے والا یہ بھی مدینے کی ہجرت کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرو مدینہ کے بعد پیش آیا اور سب سے پہلا سریا سریا اس کو کہتے ہیں یاد رکھے دو لفظ ایک ہے سریا ایک ہے غزبہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے لکھا ہوتا ہے سریا اور یہ رکھیں گے غزوات تو غزوہ وہ ہوتا ہے جس جہاد میں حضور پاک خود تشریف لے گئے ہوں وہ غزوہ ہے اور سریا وہ ہوتا ہے کہ جس کا حضور نے امر تو فرمایا حکم تو دیا لیکن کسی دوسرے کو امیر بنا کے بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے وہ سرایا سب سے پہلا سریا جو حضور نے ترتیب دیا اس کا امیر کون بنا حمزہ ابن عبد المطلب اور آپ نے حکم دیا کہ تم جاؤ راستے میں کافلا جا رہا ہے قریش کا ان پہ حملہ کرو لیکن خدا کی شان ہے کہ وہ جب آئے بنی زمرہ کا قبیلہ تھا اس کا سردار جو تھا وہ درمیان میں حارج ہو گیا اس نے کہا بھی میں تم لوگوں کو لڑ قافلہ کافلا میرے علاقے سے گزر رہا ہے یہاں سے تو گزرنے دو جب میرا علاقہ ختم ہو جائے پھر وہاں جا کے چاہے لڑو یا حملہ کرو تو اس وجہ سے وہ قافلہ نکل گیا حضرت حمزہ بغیر لڑائی کے مدینہ منورہ واپس آ گئے لیکن سریات و غزوات کی ابتدا جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہوئی اور جوں جوں اب دن گزرتے گئے جیسے کہ کسی نے کیا بات کی اس نے کہا ہر نبی آیا جانے کے لیے لیکن محمد مدنی آئے جانے کے لیے نہیں چھا جانے باقی تو جتنے نبی آئے نا جانے کے لیے آئے اور چلے گئے نبوت ختم زمانہ ختم لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ تھی کہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ولل آخر خیر اللہ کا من الولا ولا سوف یؤتی کا رب کا فتر ذا اللہ تعالیٰ عالم و علم ہو اتم وما علینا الا البلا برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستو عزیز نوجوانوں الحمدللہ کے سلسلہ دروس میں سیرت پاک سیرت حبیب کبریا سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع بخشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت طیبہ سے لے کر اختصار کے ساتھ اور اپنی کم علمی کے ساتھ ہم نے جو واقعات پڑھے ہیں ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیرت فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ کا قیام اول مسجد قبا اور قیام ثانی جو ہے وہ مدینہ منورہ ابی ایوب انصاری کے گھر میں ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مستقر استقرار فرمایا اور سب سے پہلا کام تعمیر مسجد نبی اور اس کے بعد حضور نے کچھ احکام دیا ان احکام میں ایک حکم تو یہ تھا کہ قریش کو کسی شکل میں پناہ نہیں دی جائے اور نمبر دو یہ حکم تھا کہ اب اگر کوئی معاہدے ہوں گے باہر کے قبائل سے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے اور کسی کو حق نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ جو قرآن پاک کا مدرسہ تھا اسے آپ تعلیم قرآن بھی کہہ لیں تحفیظ قرآن بھی کہہ لیں اسی مسجد نبی میں آپ نے جاری فرمایا کہ جو اصحاب رسول اس مسجد میں رہتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سن کے یاد کیا کرتے تھے تو مسجد و مدرسے کی ابتدا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی زندگی میرے مدنی سرکار نے مکہ میں گزاری تو آپ کے مخالف مشرقین کافر تھے مشرق تھے وسنی تھے بت پرست تھے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کافر تو خیر پہلے ہی مخالف ہوتا ہے چاہے وہ کہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ہے کہ القفر ملت الواحد کفر پوری دنیا میں مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو وہ ایک ملے یعنی آپ تو الحمدللہ سارے میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کی اخبارات پر جرائد پر دنیا کے جدید علوم پر نظر ہے آپ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ میں جو دشمنی ہے اس کی دشمنی کا تو کوئی کائنات میں اور مثال نہیں ملی یعنی یہود اور نصارہ آپس میں دشمن اور دشمنی کا یہ عالم ہے کہ جب ایک دوسرے کو موقع ملا ہے تو انہوں نے ان کا ایسا قتل عام کیا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملی یعنی جب نصارا کو تسلط ملا بیت المقدس کا تو انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کر یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مخت نصر کے دور میں چھ لاکھ یہودی جو تھے ایک دن میں قتل کیے گئے اسی طرح جلا وطن کیے گئے ان کو ذلیل کیا گیا اچھا یہودیوں کو جب موقع ملا نسارا سے انتقام لینے کا تو ان نے بھی انتقام ان نے بھی کوئی کمی نہیں کی اور آج تک لے رہے یعنی جو ان پہ ہوا ہے وہ بھولے نہیں ہے صرف اب ان کے انتقام کے طریقے بدل گئے ہیں کچھ اقتصادی طور پر انتقام لے لیتے ہیں کیونکہ جتنی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یعنی وہ سب گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت پورا عالم جو ہے وہ پنجہ یہود میں ہے اور جب چاہیں ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ چاہے تو کسی ملک کے اتنے بڑے طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ کو ایک لڑکی کی وجہ سے پوری دنیا میں زلیل کر ان کی لڑکی اور اسی مقاصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے بڑے دشمن تو کافر تو کافر ہے وہ دشمن ہے لیکن ایک بات یہ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے پھر یہود اور نصارہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں یعنی ابھی آپ نے کچھ عرصہ قبل پوپ جو ہے عیسائیت کا سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے کہا کہ اچھا وہ یہودیوں نے جو ہم سے کیا ہم نے معاف کیا ہم نے ان کو معافی خلاص ہم اب ایک تو جہاں جہاں اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے مقابلے پر اسلام ہو تو پھر کفر ایک وہ کفر یہود کا ہو وہ کفر حنود کا ہو مسجد اکسا توڑنی ہو یا بابری توڑنی ہو بات ایک مسجد تو مسجد ہے کہیں بھی بیٹھ کے کفر فیصلہ ایک کرتا ہے اسلام کا جو آپس میں چاہے کتنے دشمن لیکن تمہارے لیے سب ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں کو مکے میں مشرقوں سے مقابلہ کرنا پڑا اور جب حضور مدینے باغ میں تشریف لے آئے تو اب مخالفین بھی بدلے کافر تو پہلے مخالف تھے پھر یہود میں اضافہ ہو کہ یہود کے بڑے قبیلے جو تھے سب سے بڑا قبیلہ جو تھا ان کا بنی نذیر تھا اس کے بعد بنی قریضہ تھے اس کے بعد بنی کین خاص یہ سب کے سب مدینہ منورہ میں آباد تھے اور ان کی بڑی قوت طاقت ان کے اپنے محلات قلعے اور بڑے بڑے حسون بڑی بڑی دیواریں اور پورے مدینے کی آبادی کو لے کر خیبر تک اور یمبو تک اور رابق تک اور ان سب کو اپنے سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا سب لوگ مقروض تھے ان کے ہاتھ میں اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ بھئی اب سیادت اور قیادت جو ہے ہمیں ملے گی اور ایک نبی جب پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے اور پوری دنیا میں پھر ہمارا غلبہ ہوگا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بلد اسماعیل سے ہوئی تو وہ بدبخت حسد میں مبتلا ہو اب ان یہود میں سے پھر دو گروہ بن گئے ایک تو وہ تھے جو کھلے دشمن کافر ہیں اور کچھ یہود میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ مسلمان بن جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھائیں اور پھر جب موقع ملے گا تو پھر یہودی تو ہیں ہی ہیں نا یہ تو اصل تو ہمارا وہی یہود ہے لیکن ظاہر میں ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ منافع اس کو شریعت کی اصطلاح میں قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے منافق کہ ظاہر کچھ کرتا ہو اور باطن میں رکھتا ہو اسی کا نام نفاق ہے اور یہ ایک اعتقادی منافق تھے عمل کے منافق نہیں یعنی عقیدے میں بھی منافق کہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو رسول پاک مانتے ہیں لیکن اندر سے نہیں مانتے اور یہ منافقین کا جو گراؤ تھا ویسے بے اعتبار ظاہر کے مسلمانوں کے ساتھ ملتا اٹھتا بیٹھتا نماز آنا جانا مساجد میں سب کچھ لیکن اندر سے دشمنی تو اب حضور کے سامنے محاذ بن گئے یعنی ایک مشرقین کا ایک یہود کا اور ایک ان منافقین کا جو ظاہر میں دوست بنے ہوئے ہیں اندر سے سب سے بڑے دشمن اور اسی اسنا میں یہ بنی نذیر بنی قریضہ جو ہے مدینے میں بیٹھی اس انتظار میں تھے حقیقت کہ حضور آئیں گے اب اسلام لائیں گے اسی ضمن میں سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے کہ جن کو حضور نے یہ فرما دیا ہو کہ سلمان منا من آل البید کبھی سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے البید میں سے تو یہ حضرت سلمان الفارسی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیچارے فارس سے اسی لیے مدینے پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو اللہ نے خیال دے دیا نے دنیا چھوڑ دی اور دین کی طرف راغب ہو گئے اور یہ جا کر مختلف راہبوں کے پاس مختلف ان کے احبار کے پاس روحبان کے پاس نسارا کے بڑے بڑے علماء کے پاس ان کے کلیساؤں میں جا کے رہے ان کی خدمت کی اچھا خدا کی قدرت ہے اللہ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت وہ ہے کہ بہت بڑا عیسائی عالم تھا مسیحی عالم تھا ان کے پاس رہے آپ اور کافی عرصہ ان کی خدمت کی ان سے بڑا دین سیکھا بڑا اللہ اللہ کی باتیں سیکھی لیکن اس کی موت کا جب وقت آ گیا اس نے کہا کہ سلمان اب میری موت کا وقت آ گیا ہے اور اس وقت خطہ عرب میں صرف ایک آدمی ہے فلاں جس کے بارے میں میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں دین عیسیٰ پہ ہے تم میرے مرنے کے بعد پھر وہیں چلے جاؤ حضرت سلمان اس کے پاس اچھا خدا کی شان ہے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بوڑھا آدمی تھا اس کی بھی موت قریب آ گئی تو جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ جناب مجھے تو پر کوئی نصیحت فرمائے نا کہ اب میں کہاں جاؤں آپ کے بعد میں کہاں جاؤں نے کہا کہ سلمان اصل بات یہ ہے کہ میرے علم اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ تقریباً اب خطہ عرب میں مجھے کوئی آدمی صحیح معنوں میں احبار میں سے روحبان میں سے کوئی آدمی دین عیسا پہ سچا نظر نہیں آتا اب اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ ہیں جو سرکاری درباری قسم کے پیر مولوی ہیں کوئی اللہ والا بندہ نہیں رہا اب اگر تم نجات چاہتے ہو نہ چاہتے ہو کہ میری آخرت بن جائے آخرت سنور جائے تو تم کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ جا کے انتظار کرو ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ بس ان پر ایمان لیا اور اس نے بتلایا کہ آپ کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ولادت جو ہے وہ مکے میں ہوگی اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ یسرف میں ہوگی اور آپ جو ہے ہدیہ کوئی پیش کرے گا تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائیں گے اور ماں بہینہ کا تفیع خاتم النبوت آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی سی علامت ہوگی خاتم ہے نبوت اور اس نے ایسا حلیہ مبارک بیان کیا حضرت سلمان کے سامنے اس نے کہا کہ آپ کا قد مبارک اتنا طویل نہیں ہوگا کہ لمبا نظر آئے اور آپ کا قد مبارک اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو چھوٹا قد ہے بلکہ آپ کا قد اعتدال پہ درمیانہ ہوگا لیکن طول کی طرف مائل ہوگا معلوم ہوگا کہ یعنی گویا کہ اچھا اونچا ہے اور اس نے کہا کہ میں یاد رکھو حضور کی صفت میں یہ بھی صفت ہوگی کہ اگر دو آدمی میں کھڑا کریں تو آپ اونچے نظر آئیں گے اور ایک لاکھ آدمی میں کھڑا کریں پھر بھی آپ ان کے نظر آئیں گے اور جب چلیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں اور زمین پر پاؤں جو ہے آپ پوری قبت سے رکھیں گے یہ نہیں کیسے ہلکا ہلکا پاؤں رکھیں پوری کبت سے جما کے رکھیں گے اور حضور کا چہرہ جو ہے تدویر آپ کا چہرہ مبارک گول ہوگا لیکن ایسا گول نہیں کہ پرکار سے جیسے آپ گلائی کھینچ لیں بلکہ ایسی گلائی جو تھوڑی سی کتابی ہونے والی ہو جو این جمال ہوتا یعنی چہرہ لمبوترا ہو تب بھی تو خوبصورت نہیں اور چہرہ اتنا گول ہو کہ اس میں بالکل سو فیصد گلائی ہو جائے جیسے سورج کا حالہ ہے تو وہ بھی حسن جمال کے خلاف ہے یعنی تدویر اما ایسا گول کہ ہلکا سا کتابی ہونے کی طرف مائل اور حضور کا رنگ مبارک جو ہے ابیلعین اب عد الم مشرب حضور کا رنگ مبارک سفید لیکن ایسا جس میں سرخی جھلک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشکل ال اور اسی طرح اکحل العینین کہ آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں بڑی وسیع اللہ غزالی آنکھیں جسے آپ کہتے ہیں نا غزال کی آنکھیں اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھیں مبارک جو ہے اکحل العین اکحل العینین کا کیا مانا ہے کہ جب کوئی آدمی دیکھے تو میں ہو کہ حضور ابھی سرما پہن کے آ رہے ہیں سرما آلود آنکھیں حالانکہ آپ نے سرما نہیں پہنا ہوا ہوتا قدرتی تھی ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ ساری زندگی آپ سفر میں سرما کنگی اور مسواک یہ ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا آپ تو خیر ماشاءاللہ ڈاکٹر لوگ ہیں آپ کے ہاتھ سرما پہننا منع ہے ہم تو ملا لوگ ہیں نا پرانے کیا کھائیں جس نبی کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں ہم نے تو اسی کا گیت گانا ہے ہم تو بہرحال نہ نئی تہذیب کو مان سکتے ہیں نہ نئی ڈاکٹری کو مان سکتے کہتے ہیں جی سرما بالکل اس میں سیسا ہوتا ہے آدمی اندھا ہو جاتا ہے پہلے جو سو سال سے پہن رہے ہیں وہ سارے اندھے ہو گئے تھے صرف یہ جب سے ڈراپس نکلے ہیں لوگ ماشاء اللہ اب کوئی اندھا نہیں ہوتا سب ٹھیک اس وقت سے سب کی روشنیاں بحال ہیں اللہ کی رام بس اصل بات کیا ہے کہ کفر اتنا ظالم ہے کہ وہ نبی کی ہر سنت چھڑانا چاہتا ہے وہی اس نے تمہیں پڑھا پڑھا کے دماغوں میں بٹھا دیا ورنہ آپ حیران ہوں گے آج بھی اگر آپ کو ممیری ایک دوائی ہوتی ہے ممیرا مذکر ہے اور ممیری مونس ہے یہاں ممیرا تو ملتا ہے لیکن ممیری مونس جو ہے وہ نہیں ملتی بوٹی ہوتی ہے وہ آپ کو مل جائے آپ آٹھ دن اس کو پہنے اگر آپ کی نظر چار نمبر کی ہے نا کو ہفتے میں اگر آپ زیرو پہ نہ آ جائیں جو مجھے آئے سزا دیں آپ آرام میں بیٹھے چار نمبر کی اینکو والے لوگوں نے پہنا اور زیرو بالکل بس مشکل یہ ہے کہ نہیں ملتی اب بنانے والے نہیں ہیں کون محنت کرے کون رگڑے کہاں سے وہ کھرل لے آئیں اب کھرل ایسے ملتے ہیں جس میں پتھر بھی ساتھ مل جاتے ہیں تو آدمی نندا ہونا ہے ورنہ حضور نے جب فرما دیا کہ ماں اندر اللہ دا ان اللہ اندر ابھی شفان اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا دوا نہ بھیجا ہم اس دوا تک نہیں پہنچے تو ہماری جہالت ہے ہمارا علم اتنی ترقی نہیں کر سکا ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے ورنہ اس چیز کا دوا موجود ہے تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک دور سے ایسی نظر آتی تھیں کہ جیسے سرما آلو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء جو تھے یہ قوی یعنی کہ عورتوں کی طرح زنانہ ہاتھ ہوں قوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاصل جو تھے وہ جوڑ جو تھے وہ بڑے قوی اور صحابی چاہلیہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ من رآہ فج اتن آب اگر کوئی آدمی ایسے اچانک دیکھتا نا تو اس پر حضور کی حیبت اور اگر آپ کے ساتھ رہ جاتا تو پھر حضور کے پیار سے سب کچھ بھول جاتا پھر تو حضور کا اتنا پیار تھا اتنا محبت ہوتی تھی کہ وہ پھر وہ جو حیبت تھی وہ ڈر تھا وہ خوف تھا وہ سب بھول جاتا کہ آپ تو اتنے قریب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بولنے کا اور دیکھنے کا انداز تھا متبسمن تبسمن مسکرانا ہلکا سی مسکرا یہ تین پراہل ہوتے ہیں تبسم دیکھ اور کہا کہا ابتدا جو ہے ہنسنے کی وہ تبسم ہے کہ آدمی تھوڑا سا مسکراتا اس کے بعد پھر ہنستا ہے اس کے بعد پھر منہ پھاڑ کے کہہ کہے لگاتا وہ کہا اب چونکہ حضور کو کہہ کہا پسند نہیں تو ہمیں انگریز نے پڑھایا کہ کہہ کہا لگاؤ پھیپڑے کبھی زور زور سے ہنسو پاگلوں کی طرح کیوں قرآن کی مخالفت کرنی ہے نبی کی مخالفت کرنی ہے ورنہ پھیپڑے کو ہوا دینے کی اور بھی آپ لمبے لمبے سانس لیں تب بھی تو پھیپڑے کو ہوا مل جائے گی ضروری ہے کہ کہہ کہا لگائیں آپ ناک سے سانس لے کے منہ سے نکالیں تب بھی آپ کا وہی کام اللہ پاک کر دیں آپ لمبی دوڑ لگا لیں خود بخود سانس چڑھ جائے گی پھول جائے گی نکلے گی سارا کام خود بخود ہو جائے گا تو بہرحال تو حضور کا ایسا ہولیا کہ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے ہولیا دماغ میں بٹھا دیا اچھا وہ عالم بھی مر گیا بوڑھا آدمی تھا موت آئی اور خدا کی شان ہے اچھے لوگ تو ویسے پتہ تو ہر کوئی وقت پر ہے لیکن محاورہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ چلے جاتے ہیں محاورے میں لوگ کہتے ہیں اللہ میں ابھی تو اچھوں کو بلاتے ہیں حالانکہ ہر کسی کا واقعی وقت مقرر ہے لیکن یہ ٹھیک ہے کہ علامات قیامت میں ہے کہ علماء جلدی مریں گے علماء کی موت آئے گی کیونکہ جب عالم نہیں رہیں گے تو علم خود بخود نہیں رہے ان اللہ علم علم کیسے قبض کیا جائے گا علماء کو خالی پھر کیا ہے پھر پروفیسر بچ جائیں گے ماشاء اللہ ڈاکٹر بچ جائیں گے اب تو قرآن و حدیث کے بھی ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ وہ آپریشن کرتے ہیں قرآن حدیث جیسے آپ کے ڈاکٹر آزاد کے ڈاکٹر ہیں نا جی آنکھ کان کا ڈاکٹر ہے تو ماشاءاللہ وہ پیٹ کا نہیں جانتا پیٹ کا ڈاکٹر تو آنکھ کان کا نہیں جانتا کہ ایک کا علاج کرے گا تو دوسرا خراب ہوگا اسی طرح اب انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ اللہ قرآن و حدیث میں بھی اجزاء کر دی ہیں کہ یہ تفسیر میں ڈاکٹر ہے یہ جناب تجوید میں ڈاکٹر ہے اور یہ جناب ترتیب کراط میں ڈاکٹر ہے اور یہ جناب ربط میں بین الایات میں ڈاکٹر ہے اس بیچارے کو دوسری کوئی چیز نہیں آتی اللہ کی نام اسی دن سے علم ختم تقسیم ہو گیا نا جی، آپ ایک جز جانتے ہیں باقی تو آپ نہیں جانتے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک علماء سولہ علوم نہیں پڑھتے تھے تفسیر کے قریب ہی نہیں جاتے تھے وہ ڈرتے تھے کہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کریں خدا نہ خاصہ کوئی نہ غلطی ہو جائے کوئی صرفی غلطی ہو جائے معانی کی غلطی ہو جائے لغت کی غلطی ہو جائے قواعد میں غلطی ہو جائے محاورات میں غلطی ہو جائے اس کے ناسک و منسوخ کا پتہ نہ چلے محکمات متشابہات کا پتہ نہ چلے ہم کیسے ترجمہ کر بیٹھے آج تو ہر آدمی جو اردو پڑا ہوا ہے ماشاء اللہ وہ کہتے یسر القرآن سکھ اللہ نے قرآن آسان کر دیا ماشاء اللہ قرآن کی جس طرح چاہو تعویل تک اور اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یسر نال ذکر یسر نال جو ہے استمبات احکام لیے نہیں ہے آسان کر دیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے کوئی ڈرنا چاہے تو قرآن پڑھ کے اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے وہ تو با خاص پابندی اور ذکر حفظ قرآن کو حفظ کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے کہ اور کتاب حفظ قرآن حفظ ہو جاتا یہ مانا نہیں کہ قرآن سے جو چاہو استمبادات کرتے رہو اسی لیے تو پھر پرویز پیدا ہوا ڈاکٹر جیلانی برق پیدا ہوا انہوں نے جناب پھر پوری دنیا کا نظام جو ہے احادیث کا انکار کر دیا کیونکہ وہ بھی اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے بڑے بڑے لوگ علامہ عنایت اللہ مشرقی پیدا ہوا سر سید کے بڑے خدمات ہیں لیکن قرآن پاک میں ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ خدا معاف کر دے بہت ہو گیا اللہ سب کی قبروں کے رحمت ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں جو قادیانی نے حالانکہ کتنا بڑا آدمی تھا کتنے اس کے خدمات تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلمان کو جب سارا چیزیں نقشہ ذہن میں آ گیا حرب کی طرف چل پڑے خدا کی قدرت راستے میں قافلہ آ رہا تھا اس زمانے میں سفر مشکل تھے انہوں نے حضرت سلمان کو دیکھا خوبصورت لڑکا ہے نوجوان نے پکڑ لیا پکڑ کے ساتھ لے آئے پتی نے منورا میں آگے بیچ دیا کہ جی یہ غلام ہے اب حضرت سلمان کہے میں کس کو بتاؤں گی اللہ کے بندے میں تو فارس کے بڑے خاندان کا لڑکا ہوں میں کوئی غلام غلام نہیں لیکن کون میری بات سنے انہوں نے بیچ دیا اور بیچا بھی یہودی کے پاس کیونکہ پیسہ یہود کے پاس خریدے گا تو وہی نا جس کے بلے میں پیسہ ہو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا تھا کہ وہاں مجھے خبر ملی کہ قدم رسول اللہ ہے کہ حضور آ اللہ کے نبی آ گئے کر کے مدینہ میں آ گئے کہتے ہیں میں جناب تو پھر صبر نہ ہو سکا نا کہ میرے تو دل میں اصل انتظار میرا مقصد جو تھا مقدم جو تھا مدین منورہ کا وہ یہی تو تھا جس کے لیے میں غلام بن گیا میں بک گیا کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں کچھ لیں اور جلدی جلدی حضور کی خدمت میں پہنچا اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وسلم کی خدمت میں میں نے وہ کھجوریں پیش کی کھجوریں پیش کیا میں نے کی تو حضور نے فرمایا کیا ہے میں نے کہا حضور یہ صدقے کی کھجورے ہیں خیرات کی صدقہ حضور پاک نے وہ لے لی اور صحابہ کو دے دی کبھی جو غریب صاحب آئے کھا لے صدقے کی لیکن حضور نے کوئی دانا نہیں میں نے کہا کہ بھائی ہاں اب دیکھیں نام بھی مل گیا مکہ سے مولت بھی مل گیا مدینہ کی ہجرت بھی مل گئی اور وہ جو ان نے مجھے شکل مبارک سمجھائی تھی وہ بھی بالکل آئے سامنے تصویر ہے اور یہ صدقہ نہ کھانے والی علامت بھی مل گئی دوسرے دن پھر میں حاضر ہوا میں نے کچھ کھجوریں پیش کی حضور نے فرمایا ماں حاضا سلمان یہ کیا ہے میں نے کہا حضور یہ ہدیہ ہے قابل حضور نے قبول فرما لی اپنے سامنے رکھی آپ نے بھی تناول فرمائی صاحبہ نے بھی تناول فرمائی میں نے کہا الحمدللہ یہ علامت جو تھی نا نشانی میرے لیے یہ بھی پوری ہو گئی اب میں نے کہا کہ وہ علامت جو ہے کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے اب مہر نبوت میں کیسے دیکھوں میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضور پاک سے کہ جی کبھی ستارے میں نے مہر دیکھنی ہے اتنا بے ادبی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا اور پھر حضور تو مدینہ منورہ میں نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے سردار بھی تھے دین و دنیا کے تاجدار بھی تھے اب مدینے میں تو آپ کا ایک پورا تسلط تھا تو کہتے ہیں کہ ایک دن بقی الغرقد کے کنارے حضور بیٹھے تھے آپ نے نیچے بھی چادر مبارک تھی اس کو کہتے ہیں ہلڈا عربی میں کہتے ہیں ایک ہی طرز کا کپڑا ہونا نیچے بھی اوپر بھی ایک قسم کا تو اس کو کہا جاتا ہے ہلڈا تو آپ ردا اور اظہار میں تھے کہ نیچے بھی چادر تھی اور اوپر بھی آپ نے یوں چادر لی ہوئی تھی ہوا چل رہی تھی تو میں طریقے سے ایسے مقام پہ آ کے کھڑا ہونے لگا کہ بھی اگر ہوا چلے اور اللہ مہربانی فرما دے اور حضور یوں ہاتھ رکھے بیٹھے حضور ہاتھ اٹھائے تو چادر گر بھی تو سکتی ہے نا تو چادر گرے تو میں جلدی سے علامت دیکھ لوں تو جب میں اس مقام پہ آ کے کھڑا ہوا تو میں سلمان ادھر میں قریب آ اور حضور نے اپنی چادر مبارک جو تھی خود نیچے اور فرمایا سلمان ابھی تک تمہاری نشانیاں پوری نہیں ہوئی تو میں نے کہا شد مجھے کلمہ پڑھا دے میں مسلم تو فوراً میں میں ابھی تک تم نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو تو یہ بڑا جو سیدنا سلمان کا اسلام ہے یہ بھی ہجرت کے بعد حدی منورہ کے عظیم بقائے میں شمار ہو حضرت سلمان اسلام لیا اور اسی طرح آزان جو تھی جیسے میں نے شاید درس میں عرض کیا تھا کہ عبداللہ زید اور حضرت عمر نے خواب دیکھا آزان بھی مدینے میں اور اسی طرح یعنی حکم سیام جو ہے وہ بھی مدینے منورہ میں اس سے پہلے روزے فرض نہیں یعنی ویسے لوگ روزہ رکھتے تھے نفلی روزہ کیونکہ روزہ تو ہر شریعت میں رہا ہے ہر دین کے اندر روزے موجود تھے لیکن کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی کسی نے ایک رکھ لیا کسی نے دو رکھ لیے اللہ کا وسلم المدینہ تھا پر عاشورا حضور پاک نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں یہ عاشورا دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں تو کوئی عاشورہ کا روزہ ہے نہیں یعنی مقصد لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت حسین کی وجہ سے ہے یہ سب سے بڑی کی حالت ہے حضور جب مدینے میں ایک تشریف لے گئے ابھی تو بی بی فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح بھی نہیں ہوا حضرت حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے حضور نے جب دیکھا کہ یہود جو ہیں دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان کے علماء کو ان کے احبار کو بلا کے پوچھا کہ مت یوم ان دنوں میں تم روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اصل میں یہ آج کا دن جو ہے نا یہ ایسا دن ہے کہ ان اللہ اگر کا بنا پھر اونوا انجا موسا موسا علیہ السلام کو اللہ نے یاد دی تھی دن میں اور پھر کو غرق کیا تھا تو ہم اپنے پیغمبر کی اس کامرانی اور کامیابی میں اور دشمن کی ہلاکت کی خوشی میں اس دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور روزہ انحق کو بھی موسا کہ میرا تعلق زیادہ ہے تم سے اور آپ نے حکم فرما دیا آپ نے صحابہ کو کہ سب روزہ رکھو اب جب اشورا آئے لیکن ایک بات کا خیال کرو سوم یوبین دو دن کا روزہ رکھو نو اور دس کا یا دس اور گیارہ کا تاکہ ہم روزہ بھی رکھ لیں اور یہود کی مشابہت بھی نہ ہو جائے وہ تو ایک روزہ رکھتے ہیں نا ہم تو دو رکھیں دیکھو یعنی اللہ پاک کے نبی کے ذرا اس فرمان کو سمجھو کہ نماز میں روزے میں عبادت میں بھی تشب ہو بل یہود حضور کو گوارا نہیں اور ہم تو شکل میں کرتے ہیں ہم تو لباس میں کرتے ہیں ہم تو عادات میں کرتے ہیں حالانکہ روزہ ہے روزہ تو اللہ کی عبادت ہے لیکن آپ نے فرمایا خالف الیہود سومو دو روزے رکھو یا یا تو نو اور دس یا دس اور گیارہ تو اب اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ یا منو کتب کم السیام کما کتبا نندی من قبل اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو روزے تم پہ ہم نے فرض کر دیے ہیں اور یہ صرف تم پہ فرض نہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے اور اس میں گھبرانے کا مسئلہ نہیں ایام معدودات کچھ دن ہی تو ہیں یہ نہیں ہے کہ سارا سال ہم روز رکھ ان پروفیسروں نے جو قرآن سمجھا نا وہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات جمع ہے اور جمع زیادہ سے زیادہ تین وہ کہتے ہیں تین روزے کافی ہیں یہ تو مولویوں نے مہینے کا چکر چلا رکھا ہے ان نے قرآن کو یوں سمجھا ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا جدید علوم سے ماشاءاللہ اللہ بہارا ہیں کسی نے قرآن سمجھا ہے آکسفورڈ سے کسی نے سمجھا ہے ہارورڈ سے مدینے سے نہیں سمجھا مدینے سے سمجھتے تو پھر تو کبھی غلطی نہ ہوتی وہ اللہ کے بندے جس نبی پر قرآن اتر رہا ہے اس نے ایک مہینہ روزہ رکھا ہے یا چار دن رکھا ہے اس سے زیادہ قرآن سمجھنے والا ہمارے پاس کوئی ہے پھر عید الفطر کا کیا مانا کہ کمب افترول رویت کم چاند چڑھے گا تو روزہ چاند چڑھے گا تو ختم مہینہ تو خود بخود ہو گیا پبن شاہد ان کو مشہور فل یہ جب مہینے کا چاند دیکھے تو روزہ رکھے اگر مہینہ ضروری نہیں تھا چاند روزے رکھنے تھے تو پھر تو کسی وقت رکھ دیے جاتے چاند دیکھنے سے کیا مطلب لیکن یہ تو بادشاہ لوگ ہیں مرضی حیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنوں کا نام جیسے آپ نے دیکھا نا ابھی کہتے ہیں دیکھو جی کہ ملا کتنے بے وقوف ہیں کہتے ہیں پاگل ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنے بڑے ذرائع موجود ہیں ہمارے پاس اتنے بڑے یعنی خلا میں ہمارے موجود ہے ہم تو ایک مہینہ پہلے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چاند کب نکلے گا تو یہ عجیب لوگ ہیں مولوی صاحبان پاگل ہیں کہتے ہیں جی چاند دیکھو چاند دیکھو چاند دیکھو دیکھو پتہ نہیں پتہ نہیں نظر ہی کیسے آ جاتے ہیں حالانکہ ابھی تو چاند پیدا نہیں ہوتا نیو مون جو ہے وہ اتنے اٹھائیس اڑتالیس گھنٹے سے پہلے تو کسی کو نظر ہی نہیں آ سکتا اس کی ولادت ہوگی وہ بچہ ہے وہ پیدا ہوگا وہ نظر آنے کے قابل تو آئے نا اور پھر ہمارے پاس جب اتنے جدید آلات موجود ہیں ہم تو بالکل منظار سے ڈھونڈ کے آپ کو بتا سکتے ہیں یہ دیکھو جی ہے یا نہیں اور جناب کتابیں لکھ لکھ کے اتنا برسے ہیں نا علماء پر کہ ایک نوجوان چھوٹا بچہ ہو جو بے ابھی پانچویں جماعت پڑھتا ہے اس کے دماغ میں آپ جو مولویوں کی نفرت بھرنی شروع کریں ایم اے تک وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا غریب اس غریب کا کیا گناہ ہے اس کے دماغ میں آپ یہ بٹھاتے جائیں گے دیکھو جی مولوی کہتا ہے زمین نہیں گھومتی دیکھو پاگل ہے کہ نہیں وہ بڑے بڑے ہمارے سائنس والے کہتے ہیں زمین گھومتی ہے اور دیکھو جی یہ مولوی کہتا ہے کہ بھائی چاند دیکھو آنکھوں سے دیکھو آنکھوں سے دیکھو ڈھونڈو پہاڑوں پہ چڑھو اور جاؤ اور تلاش کرو اور گواہ لاؤ تو کیسا بے وقوف ہے جب مشینیں موجود ہیں تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے گواہ لانے کی کیا ضرورت ہے خام خواہ کسی کو پہاڑ پہ چڑھاؤ پاؤں پسرے مر جائے بےچارا کہا دیکھو پاگل ہیں مولوی کے نہیں اور دیکھو نے کہا کمال ہے جب انگریز کی کرسمس تو ایک دن میں ہو اور مسلمانوں کی عیدیں دو دو ہوں دیکھا کیسے پاگل لوگ ہیں یہ سب ان مولویوں نے ان کو خراب کیا مولوی ہے نا ان کا دماغ ہی خراب یہ لوگوں کو پھر پیچھے لے جانا چاہتے ہیں ہم ان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں ہم ترقی پہ لے جانا چاہتے ہیں ہم ان کو فلک پہ پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمیں کھینچ کھینچ کے پھر اسی مدینے پاک پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں مدرسہ نہیں تھا جہاں یونیورسٹی نہیں تھی کوئی تعلیمی ذرائع نہیں تھے کوئی مواصلات نہیں تھی کوئی جدید علوم کے حصول کے وسائل نہیں تھے یہ پھر ہمیں اسی نبی امی کے دروازے پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور خاص خاص خود بھی کہتے ہیں مولوی پاگل ہیں کہتے ہیں ہمارے نبی پڑھے ہوئے بھی نہیں دیکھو کتنے بے وقوف ہیں حالانکہ اللہ کے بندے اگر اللہ عقل دیتا نا تو قرآن کہتے پمن شہید امن کو مشہرا شہود ہلال اور وجود ہلال میں فرق ہے یاد رکھو ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ وجود ہلال کیا ہے اور شہود شہود ہلال مانا چاند کا نظر آنا وجود ہلال کا مانا کہ چاند جہاں ہو ہم اس کو ڈھونڈیں ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو ڈھونڈیں دور بین لے کر جائیں مشینیں لگا کے ڈھونڈیں ہمیں تو اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ نظر آ جائے ٹروت رکھ لو نہ نظر آ جائے تیس دن پورے کر لو کیونکہ تم کوئی چاند سورج کے پجاری تو نہیں ہو یہ تو میں نے تمہارے لیے ایک اندازہ رکھا ہے شہود ہلال ہے وجود ہلال کے تو تم ضروری نہیں ہے اس لیے ہم مشین سے فیصلہ کرائیں گے وجود ہے کہ نہیں نہ ہو دفاع ہو نہیں نظر آیا ہم اس کے کو پابند ہیں اس لیے ان کمئی کمب اک فَأَكْمِلُوا تلاسیم اگر چاند بادلوں میں آ گیا چھپ گیا تمہیں نظر نہیں آیا یعنی موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آیا تمہیں ورنہ چاند تو کسی نہ کسی جگہ ہوگا تو تم تیس دن اپنے پورے کر لو یہ تو یس سالون کا کل ہی مواقع کہ ہم نے یہ چاند کا جو نظام ہے لوگوں کے اوقات کے لیے لوگوں کے چھٹی کے لیے زکوٰۃ کے لیے نصاب کے لیے نکاح کے لیے عدت کے لیے ایک وقت کا ہم نے ذریعہ بنا دیا ہے بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہم کو چاند سورج کے پجاری توڑے کہ ہم جناب پہلے اسٹیشن پہ بیٹھ کے چاند ڈھونڈنے جائیں ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے ماشاء اللہ مولویات تو پکڑنے جاتے ہیں چاند کو رویت ہلال کمیٹیاں بنتی ہیں ماشاء اللہ اور جناب یہ ہے کہ جی، یہ ان کی عید مختلف ہو جاتی ہے بھی چاند نظر آ گیا ٹھیک ہے نہیں نظر آ گیا ٹھیک ہے تمہیں خدا دس خوشیاں نصیب کرے ہمیں کروڑوں نصیب کرے تمہیں کیا تکلیف ہے اللہ نے بتا دیا کہ تم میں میرے کسی دین کے بابا تمہارے لیے آسانی ہے نظر آئے عید کا نہیں نظر آئے نہ صحیح دوسرے دن کر لینا وعلیکم السلام یہ تھوڑا ہے کہ تم کو عید کے دن کا پابند کر دیا جائے گا بس اسی دن عید آئے گی آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی اور حتیٰ کہ اسلام نے اتنا بڑا عظمت کا ثبوت دیا ہے کہ اگر مثلا مسلمانوں کو چاند دیکھنے میں غلطی ہوئی اور نو تاریخ کو آٹھ تھی اور یہ ہمیں عرفات میں لے گئے بھول کر اللہ فرماتا ہے کہ ازہا یوم ازحل مسلم والفطر یوم فطر المسلم جس دن مسلمان نے عید منا لی وہی عید ہے بس غلطی کی غلطی سے آٹھ بھی میری ہے نو بھی میری ہے انہوں نے آٹھ کو نو سمجھ لیا چلو ہم نے اسی کو نو بنا کے آج قبول کر خلاص تو جب دین میں اتنی وسعت ہو سا ہو لیکن سمجھ نہ ہو تو اب اس کا کیا علاج ہے اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا تو رمضان کے روزے کا فرض جو ہے وہ بھی اجرت کے بعد اب اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک نے ایک سریا بھیجا سریا کہتی ہے کہ فوج بھیجی جائے لیکن حضور سرکار دو جہاں خود نہ تشریف اگر خود تشریف لے جائیں تو وہ غزوہ تین سرایا بھیجے گئے پہلا سریا جب بھیجا گیا تو وہ بڑی بدلج والوں نے بنو بنی زمرہ والوں نے کافلا جا رہا تھا قریش کا حضور کے فوجی پہنچے تھا کہ پہ حملہ کریں انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے علاقے میں آپ حملہ نہیں کر سکتے یہ اب ہمارے حدود سے گزر رہے ہیں ہمارے حدود سے نکل جائیں تو پھر تم جانو وہ جانے لیکن جب تک وہ ہمارے حدود میں ہم نہیں حملہ کریں تو خیر وہ نکل گئے اور مسلمان خالی بات دوسرا سریا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو بنی بدل جی نے روک لیا وہ بھی خالی واپس آ گیا یہ سب مدینے میں ہو رہا ہے ہجرت کے بعد تیسرے سریے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جائیں اور جانے والے کتنے ہیں صرف آٹھ آدمی اور ان کو حضور نے ایک خط مبارک دیا اس خط کو لکھ کے آپ نے کہا کہ اس کو پڑھنا نہیں تم جاؤ سفر کرو اور دو دن کا سفر جب کر لو تو پھر خط پڑھنا کہا جی بہت اچھا وہ جب چلے گئے دو دن کے بعد خط پڑا تو اس میں حضور نے لکھا کہ اگر کافلا ہے قریش کہیں تمہیں مل جائے اور ان سے لڑائی ہو جائے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ پہ توقع کر کے جنگ آپ کر لیں تو جب انہوں نے نے انہیں ٹھیک اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آٹھ صحابہ اللہ کی شان دیکھیں کہ قافلہ جا رہا ہے جس میں دو سو اونٹ ہیں دو سو اونٹوں کا قافلہ ہے ان کے ساتھ آدمی ہیں نگران ہیں اچھا آٹھ آدمی میں خدا کی شان یہ ہے کہ دو آدمیوں کو پہلے بھیجا گیا ادھر ادھر دور دور دور دور پہاڑوں میں جا کے دیکھو کوئی کافلا نظر آ جائے حضور نے جو فرمایا کہ اگر کافلا آ جائے ٹکرا جائے تو پھر جنگ کر سکتے ہو تو وہ ڈھونڈنے گئے وہ خود گم ہو گئے باقی چھ بج گئے تو پہاڑوں کے سفر سہاراؤں کے سفر بندہ ایک ٹیلا ادھر ہوا بس گیا پھر کوئی آدمی کا عقل تو کام نہیں کرتا نا وہاں اور اگر سارا میں آپ بھٹکیں تو بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اسی جگہ کھڑے رہیں پھر زیادہ عقل نہ دوڑائیں ورنہ آپ جتنا تلاش کی کوشش کریں گے اتنی گم ہوتے چلے جائیں گے آپ تو اب چھ آدمی بچے تو چھ آدمی جا کے حملہ کر دیے کافلے پہ اچھا وہ کافلے والے ایسے ڈرے کہ وہ کافلے چھوڑ کے بھاگے دو آدمی انہوں نے ان کے قید کر لیے اس کا ایک کا نام حکیم ابن کیسان احسان تھا اور ایک کا نام عثمان ابن عبداللہ تھا اس کو قید کر کے دو سو اونٹوں پر مال لے کے جناب یہ مدینہ پہنچیے سب سے پہلی غنیمت تھی مسلمانوں کے لیے جو مدینے میں پہنچی دو سو اونٹ پر مال لدا ہوا ہو معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا اس زمانے میں لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ یہ جب واقعہ ہوا تو صحابہ نے سمجھا کہ یکم شابان ہے حالانکہ وہ تیسرا جب تھی یہ مغالتا ہو گیا کہ صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ شابان داخل ہو گیا اور ہاں شابان داخل ہو گیا ہے یکم ہو گئی ہے حالانکہ وہ تیس رجب تھی اور رجب من اشور الحرم تھا کہ رجب جو ہے وہ تو ان مہینوں میں تھا جن میں لڑائی بند ہے اب جناب مکے والوں کو جب خبر ملی کہ قافلہ ہمارا لوٹا گیا دو بندے پکڑے گئے ان نے تو جناب پورے قبائل میں شور کر دیا کہ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل شہر الحرم کہ حضور پاک نے حرمت توڑ دی اور حرمت والے مہینے جو ان میں کتاب نے حلال کر دی ہمارے ساتھ رجب میں لڑائی اسی لیے تو ہمارا قافلہ مطمئن آ رہا تھا نا کہ رجب میں آ رہا ہے اس لیے ہم نے تو کوئی اس کا حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے کہ رجب میں تو کوئی لڑائی ہوتی نہیں اللہ نے قرآن کا نشار الحراب کی تعلیم تھی اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی شہر حرم میں پوچھتے ہیں کہ جنگ کا کیا حکم ہے کہہ دو کل کی تعلن کبیر بڑا لیکن کسی کو مکے سے نکالنا مسجد حرام سے نکالنا وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے آج میرے نبی پر تو اعتراض کر رہے ہیں انہوں نے ظلم کرنے میں کبھی مکے میں بھی سوچا تھا کہ آج رجب ہے اور اس کے بجائے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دینا ول تو اکبر من القتل کیا کہتے ہیں اعتراض کس بات سے اعتراض کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قافلہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر سولہ سماعت فرمائیں